فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں بے شک آپ کے پاس آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا کہیں آپ تباہ نہ ہو جائیں یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے گو ان کے پاس تمام دلائل پہنچ جائیں جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھنے سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دلائل کے باوجود اہل کتاب کی ہٹ درمی اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کی صفت کتب مقدمہ یعنی تورات انجیل میں موجود تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ نبی امی کی پیروی کرتے ہیں وہ اس بنا پر کہ رسول اللہ کی صفات کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ وہ نبی کی صداقت کو اس عمدگی کے ساتھ جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پھر بھی اس صداقت کو چھپاتے ہیں تحریف و تبدیل انجیل میں کر دیتے ہیں قیام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر حق کی حجت قائم ہو چکی ہے لیکن کیسا ہی ثبوت ان کو کیوں نہ ملے یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ نفع بخشنا ہوگا قوم کے اسی درجے پر پہنچ جانے کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے اموال فنا کر دیجئے ان کے دلوں پر مہر لگا دیجئے عذاب کے بغیر یہ نہ مانیں گے اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اگر ہم ان پر ملائکہ یعنی فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگیں اور ہر چیز ان کے لیے جمع کر دیں پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں اور ان میں سے اکثر تو جانتے ہی نہیں ہیں